ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی جب وطر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستانوے